السلام والسلام علیک یا رسول اللہ صلوات و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ السلام والسلام علیک یا نبی اللہ صلوات و سلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے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 اور امیر علیہ سنت کے جوابات تو ابتدا سلسلے میں اچھی اچھی نیتیں شامل کر لیتے ہیں کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے کہ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے تو جہاں جہاں اللہ کا نام آئے گا ہم بھی پڑھیں گے و وجل اور آپ بھی کہیے گا اللہ عز و جل اور جہاں جہاں پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا میٹھا میٹھا نام نامی اس میں گرامی آئے گا تو ہم پڑھیں گے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ بھی سن کے پڑھیے گا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور بات چیت نہیں کرنا ہے ادھر ادھر نہیں دیکھنا ہے آپ نے اسکرین پر توجہ رکھنی ہے اور جو بھی بات آپ کو پسند آئے کوشش کریں کہ اس کو تحریر کر کے بھی لکھ لیں اور یہ آپ کو یاد رہے گا کہ ہم نے سلسلہ دیکھا تھا تو اس میں ہمیں یہ بات بتائی گئی تھی یہ بات ہم نے یہاں سے سیکھی تھی پھر یہی باتیں آپ اپنے گھر والوں کو بھی جا کے بتائیے تو میں نا چھوٹا سا مدنی منا ہوں پر کام کروں گا بڑے بڑے تو آج بتائیے آج ہم نے مدنی چینل کے ذریعے یہ چیز سیکھی آج ہمارے امیر سنت باپا جان نے یہ مدنی پھول عطا فرمائے آپ آپ اپنے جو کے دوست وغیرہ ہیں گلی میں رہتے ہیں دوست باپ آپ ان کو بھی یہ مدنی پھول آگے تک پہنچائے تو یہ سارے مدنی گلدستے پیارے پیارے امیر سنت دامت برکات ملالیہ کے لے کر آتے ہیں ہمارے لیے ہمارے رکن شرا حاجی اماد اتاری اب ان کی جانب بڑھتے ہیں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ وبرکاتہ کیسے مزاج آپ کے الحمد للہ رب العالمین اللہ کل حال آپ کی طبیعت کیسی ہے اللہ کا کرم اللہ کا احسان الحمد للہ اللہ کل حال اور پھر آ گئے ہم آپ کے پاس جی پھر آپ آ گئے ہیں مدنی منع آپ کو دیکھ رہے ہیں اور مدنی منع انتظار میں ہوں گے کہ آج آپ کون کون سے مدنی گلدستے لے کر آئے کچھ پتہ چل جائے تاکہ مدنی منوں کی دلچسپی رہے دیکھیے سب سے پہلے تو ہم نے آپ کو یہ بات بیان کی کہ جیسے مثال کے طور پہ ہم ایک مدنی منع کو لیتے ہوئے چلے کس عمر میں اس کی لرننگ اسٹیج ہو گئی والدین نے کیا کرنا ہے اب اس کے نماز کا پریکٹیکل ان کے وضو کا تیم کسول یہ چیزیں ہو گئی تو ویسے تو ضروری مسائل اور بھی ہیں لیکن اس میں یہ کہ ایک چیز خاص طور پر جو عبادت سے تعلق رکھتی ہے وہ روزہ اب ہم روزے کی طرف جا رہے ہیں یعنی ہم ترتیب بار آ رہے تھے چھوٹا سا بچہ تھا فلا تھا اب وہ بڑا ہو گیا اور بڑے ہوتے ہوتے اس ایج تک آ گیا کہ وہ روزہ رکھ سکتا ہے تو اب ہم کچھ بڑے مدی منوں کی تربیت کی طرف بھی آ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ہمارے مدنی منع چھوٹے بھی ساتھی چلتے رہیں گے تو آج روزے کے تعلق سے ہم مدنی منوں کے لیے مدنی پھول لے کر آئے ہیں ایک ذہن میں بات ہو روزہ کیا چیز ہے جی۔ روزے کے تعلق سے کیا کرنا ہوتا ہے اور بھی کچھ احتیاطیں ہیں اور اس میں جیسے ایک بات تو پتا ہوتی ہے اس میں کھانا نہیں ہے پینا نہیں ہے کھانے پینے وغیرہ سے اس میں بچنا ہوتا ہے تو اب اس کے علاوہ بھی اور بھی چیزیں اچھا جو بہت ضروری ہیں یعنی جن پر روزہ لازم ہوتا ہے ان کا روزہ ٹوٹ بھی جاتا ہے دیگر چیزیں بھی ہو جاتی ہیں یہ باتیں کانوں میں پڑتی رہیں گی آہستہ آہستہ سمجھ میں بھی آتی رہیں گی اور لازمی باتیں مدنی منع بعض سمجھدار بھی ہوتے ہیں جو ان باتوں کو اچھے انداز سے بھی سمجھتے ہیں تو ان کے لیے بھی مدنی پھول ہوگا تو چھوٹے مدنی منع مدنی منع روزے رکھیں گے تو کیا فائدہ ہوگا کہ ان کو ثواب ملے گا نہیں ہوگا مدنی منع نے کیا امیر علیہ سنت سے سوال کیا کیا الفاظ اس کے سنیے اور امیر علیہ سنت کا جواب بھی سنیے میرا نام عبیر رضا اطاری ہے میں ساؤتھ افریقہ سے بات کر رہا ہوں میں چھ سال کا ہوں میرا بابا جانی سے یہ سوال ہے کہ میں نے رمضان کے روزے پورے رکھے ہیں اس کا سواب مجھے ملے گا بالکل ملے گا انشاءاللہ چھوٹے بچوں کا بھی نیک عمل جو ہے نا وہ قبول ہوتا ہے ماشاء اللہ جی تو مدنی منو آپ نے سماج فرمایا کہ ایک چھوٹا سا مدنی منا ہے اور وہ پاکستان میں نہیں ساؤتھ افریقہ کے ملک میں رہتے ہیں اور یہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکتیں ہیں کہ الحمد جو چھوٹے چھوٹے مدنی منع جو ہوتے ہیں نا ان میں شوق ہوتا ہے کہ روزہ رکھنے کا نماز پڑھنے کا جو مدنی منیاں ہوتی ہیں چھوٹی سی ہوتی ہیں اب ان کو برقع پہننے کا شوق ہوتا ہے یہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکتیں ہیں آپ اپنے گھر میں مدنی چینل چلائیے آپ اس کی برکتیں خود ہی دیکھ لیں گے ہے کہ مدنی چینل مدنی منوں کو بھی ہاں دکھلائیے دین کی باتیں ابھی سے ان کو بھی سکھلائیے اور اس کا ایک ذریعہ ہمارا یہ سلسلہ بھی ہے مدنی منوں کے سوالات اور امیر سنت کے جوابات جی مات بھائی دیکھیں اب یہ ہے کہ مدنی منوں کو ثواب ملتا ہے مدنی منوں نے روزہ رکھنا ہے اور یہ روزہ رکھے ٹھیک اور ہی منہ بھوک بھی لگے گی پیاس بھی لگے گی تو چلو بھائی آج آپ کا روزہ پورا نہیں ہو سکے گا روزہ رکھے باقاعدہ روزہ رکھے یعنی مدنی منوں کو اتنی سمجھ جب آ گئی کہ روزہ کیا ہے ٹھیک ہے روزہ رکھا جاتا ہے اس پہ کھانے پینے وغیرہ سے بچنا ہوتا ہے تو روزہ رکھیں اور مدنی منوں کو بھی تو سوچنا چاہیے دیکھیے بھائی سب لوگ روزہ رکھ رہے ہیں امی روزہ رکھ رہی ہیں ابو روزہ رکھ رہے ہیں یہ ملک والا روزہ رکھ رہا ہے وہ ملک والا روزہ رکھ رہا ہے بوڑھے روزہ رکھ رہے ہیں سب روزہ رکھ رہے ہیں اتنی اہم چیز ہے سب لوگ شریک ہیں اور پھر روزے کی اہمیت کے بارے میں ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے میٹھے میٹھے فرمان ملتے ہیں رمضان مبارک کا قرآن پاک میں اللہ تعالی نے تذکرہ فرمایا ہے سبحان اللہ اتنا پیارا مہینہ ہے اس میں قرآن پاک نازل ہوا ہے عبادت کا مہینہ ہے مسجدیں کیسے بھر جاتی ہے تو اب اس میں ہمیں اللہ کی عبادت کرنی ہے تلاوت بھی کرنی ہے تراوی بھی پڑھنی ہے جو بیس رکھتے نماز پڑھی جاتی ہیں سب کھڑے ہو کر مل کر پڑھ رہے ہوتے ہیں مدنی منہ تو یہ دیکھتے ہیں مدنی منیا میں مدنی چینل وغیرہ پر دیکھتی ہوں گی تو وہ بھی کرنا ہے قرآن بھی پڑھنا ہے اور روزہ بھی رکھنا ہے سواب ملے گا آپ کو اب چھوٹے تو کیا ہوا آپ کو ثواب ملے گا نیکی ملے گی آپ نے روزہ ضرور رکھنا ہے تو اب یہ ہو گیا روزے کی بات تو چونکہ اب آپ سمجھے رمضان مبارک کے ماحول کی طرف ہم آ رہے ہیں ایک طرف تو آپ سمجھے روزہ ہوگا دوسری طرف مسجد بھی جانا ہوتا ہے ہمارے مدنی منوں کو بھی جذبہ ہوتا ہے یہ مسجد تک پہنچ جاتے ہیں اچھی بات ہے سمجھدار مدنی منوں کو مسجد پہنچنا اچھی بات ہے اور نہ سمجھ بچوں کو مدنی منوں کو مسجد لے کر جانا جرم ہے لے کر جانے والے گناگار ہوں گے جو مدنی منع وغیرہ جو چھوٹے ہوتے ہیں پیشاب کر دیتے ہیں ان کو لے کر نہیں جائیں گے آپ شور مچاتے ہیں بھاگتے ہیں اچھا یہ تھوڑے جو سمجھدار ہوتے ہیں نا ان کی ترکیب کیا ہوتی ہے ان کو یہ پتا ہے نیت باندھ لی ابو نے ٹھیک ہے سب نے نیت باندھ لی ہے اب میں آزاد جہاں جاؤ بھاگو جو چاہو کرو اب کوئی مجھے پکڑے گا نہیں پکڑنے کا ہاں، اس کو اتنی تو سمجھ آتی ہے کہ اب جو ہے نا یہ لوگ بس پیک ہو گئے بھائی یہ کہیں اور چلے گئے اب میں کچھ بھی کر سکتا ہوں تو یہ جو کرنا ہوتا ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں تو جی۔ مدنی منع اس طرح کے کام کر رہے ہوتے ہیں ایسے مدنی منوں کو لے کر نہیں آنا اور پھر ایسے جو مدنی منہ تو نہیں بھی کہیں گے نا ان کو بھائی ہاں۔ مدنی منوں کو تو جو اچھے ہیں نماز ہاں، پڑھتے ہیں میں شور نہیں کرتے ہم مدنی منع نہیں ہے بھائی مدنی منع کہیں گے اور جو شرارتیں کر رہے ہیں گندی گندی حرکتیں کر رہے ہیں گندے گندے کام کر رہے ہیں مار دھاڑ کر رہے ہیں پھر ان کو ہم بچہ کہیں گے ٹھیک ہے جی تو مدنی منع اچھے ہوتے ہیں اب آپ بتائیے آپ کون ہیں جی پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی منوں جی مان بھائی جی اب یہ مدنی منع پہنچیں گے مسجد میں تو لازمی بات ہے یہ چھوٹے ہوتے ہیں تو کبھی آگے جاتے ہیں کبھی پیچھے جاتے ہیں پھر کچھ ہو جاتا ہے ایک بندی منع کا سوال ہے اچھا بڑا پیارا سا ہے جی بڑا ہی پیارا یعنی آپ یہ سمجھے کہ ایک بندی منع نے اپنی ایک نا مسئلہ وہ خود بیان کر دیا میرے سنت کو میرے ساتھ یہ ہو جاتا ہے اب میں کیا کروں اب وہ کیا سوال تھا اور میرے سنت کا کیا جواب تھا آئیے دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بابا جان میرا سوال یہ ہے جب میں مسجد میں نماز پڑھنے جاتا ہوں لوگ مجھے کھیت کھینچ کر پیچھے کرتے ہیں تو آپ پہلے سے ہی پیچھے رہے بہت چھوٹے ہیں مگر بڑوں کو چاہیے کہ بچوں کو بے دردی سے کھینچ کر پیچھے کرنے کے بجائے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھ کر پیار سے کہیں گے آپ جب بڑے ہوں تو پہلی سب میں نماز بھلے پڑھنا ابھی آپ بہت چھوٹے ہیں تو آپ سب سے پیچھے نماز پڑھیں یہ بڑوں کے لیے مدنی پھول ہے کہ وہ بچوں پر شفقت کرے آپ ڈانٹیں گے جاڑیں گے تو یہ مسجد سے بھاگ جائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ بے نمازی بن جائیں آپ نے مطلب اتنے سارے مدنی منع وغیرہ جمع کیے ہوئے تھے جی۔ یہاں پر تو منی منوں نے بھی اپنے موقع پا کر بعض جگہ بات بیان کر دی تو میرا اس سے دن یہی ہے انہوں نے اپنی دل کی بات کی ہے دیکھیے جی۔ مدنی منوں لازمی بات ہے کبھی کسی کا سوال بھی کر رہے ہوتے کبھی کچھ بھی کر رہے تھے ہمارے جو مدنی منع ہوتے ہیں یہ ایسے ہوتے ہیں کہ بس اوقات مسجد میں جو بہت پہلے چلے جاتے ہیں یہ پہلی صف میں بیٹھے جاتے ہیں اسی طرح اجتماع ذکر نات وغیرہ بس اوقات دریاں خالی ہوتی ہیں یہ سب سے پہلے آگے آگے بیٹھے جاتے ہیں پھر کیا کر رہے ہوتے ہیں یہ نہیں بتائے نہیں بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جو مدنی منوں والی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ بڑے پیارے سے لگ رہے ہوتے ہیں مل کے پڑھ رہے ہوتے ہیں اور توجہ کے ساتھ سن رہے ہوتے ہیں اور بعض مدنی منع تو ایسے عاشق کے رسول ہوتے ہیں وہ آکا صلی اللہ وسلم غم میں روتے ہیں غم مدینہ میں روتے ہیں تو ایسے بھی مدنی منع ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے مدنی منوں کا صدقہ ہمیں بھی عطا فرمائے اب پیارے پیارے مدنی منو یہ کہ پیچھے جو ہے کھینچ کر کھڑا کر دیا جاتا ہے بھائی یہاں کھڑے ہو جائیں اچھا میں ادھر آپ سے ایک بات ارض کروں گا کہ آپ جو بھی کام کرتے ہیں آپ اپنی امی سے معلوم کرتے ہیں نا ابو سے معلوم کرتے ہیں تو جب آپ مسجد کی طرف جا رہے ہیں تو یہ بھی ابو سے معلوم کر لیں کہ ابو میں جا کے کہاں کھڑا ہوں ابو میں کون سی صف میں نماز پڑھوں تو یہ بھی پوچھ لیجئے آپ کے ابو بولے بھائی آپ ساتھ پڑھیں تو آپ نے ساتھ پڑھنا ہے اور پھر آپ کے ابو کہیں ہیں کہ نہیں آپ پیچھے کی جانب پیچھے نماز ادا کیجیے تو آپ نے پیچھے کی جانب نماز ادا کرنی ہے اور کبھی موقع ملے تو جیسے مدنی چینل دیکھتے ہیں آپ آپ اپنا سوال بھی ریکارڈ کروا دیں یہ کیسے سوالات چلتے ہی نا مدنی منوں کے یہ مدنی چینل کس کا ہے مدنی چینل آپ کا ہے آپ کے گھر والوں کا ہے سب کا ہے مدنی چینل تو مدنی چینل دیکھیے اور اس کی برکت حاصل کیجیے اور امیر سنت دامد برکاتم العالیہ نے ایک مدنی پھول بڑوں کو بھی عطا فرمایا کہ پیار سے محبت سے امیر سنت کی زندگی کا ایک دل خراش واقعہ جو امیر سنت کی زبانی ہی سنا تھا تو امیر فرماتے ہیں کہ میں چھوٹا سا تھا اور میں بھی جا کر جو ہے آگے صف میں کھڑا ہو گیا تو امیر سب فرمانے لگے کہ میں جب جا کے اتنے ذوق و شوق سے میں کھڑا ہوا آگے تو ایک کوئی بڑے میاں تھے بڑی عمر کے اسلامی بھائی تھے تو انہوں نے بہت برے انداز سے امیر سنت کو پیچھے کی جانے یعنی کہ کچھ یوں مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ بڑا آیا آگے کی طرف بڑھنے والا تو یہ کمرے سے فرماتے اس وقت میرا ایسا دل ٹوٹا ایسا دل ٹوٹا نے فرماتے شاید کوئی دوسرا بچہ ہو تو وہ دوبارہ مسجد کی طرف رخ نہ کرے تو میں جو بڑے اسلامی بھائی ہیں یہ کہ انداز ہوتا ہے آپ دیکھیں بلی آتی ہے بلی آتی ہے آپ بلی کو بھی سر پہ ہاتھ پھیریں گے تو کیا ہوتا ہے بیٹھی آئے گی پھر وہ بیٹھ کے اطمینان سے بیٹھی آئے گی لیکن آپ کو بھاگ جائے گی تو پیار و محبت سے یہ ہمارے مدنی منع ہیں جو بڑے اسلامی بھائی ہیں اور پیارے مدنی منع آپ بھی ذرا اطمینان سے ہاں آپ نے کہاں کھڑا ہونا اپنی جگہ پہ کھڑے رہیے پیچھے سب بنائیے مدنی منوں کی صف جو ہے پیچھے کی جانب ہونی چاہیے آپ بھی آگے کی جانب نہیں بڑھیں ورنہ کوئی آپ کو پیار سے یا پھر ہو سکتا ہے غصے سے بھی آپ کو پیچھے کی جانب کر دے تو مدنی منوں کی صف کہاں پر ہوگی آخر میں ہوگی اور مدنی منوں کی مدنی مندیوں کو تو جانا نہیں ہے ان کو جماعت سے نماز پڑھنی نہیں ہے آپ نے گھر میں اپنی امی کے ساتھ نماز پڑھنی ہے جی جی دیکھیں یہ تو آپ نے بات بیان کر دی مدنی منوں کے لیے مدنی منوں کے والدین کے لیے بھی یہی ہے کہ وہ ان کی تربیت کر کر مدنی منوں کو لے کر جائیں اور لازمی بات ہے وہ اپنے ساتھ تو اسی صورت میں کھڑی کر سکیں گے جب وہ سنتیں نفل وغیرہ پڑھ رہے ہیں الگ سے یا پہلے کی سنتیں جسے سنت قبلیجہ کہا جاتا ہے وہ پڑھ رہے تو تو وہ ساتھ رکھیں گے مدنی منوں کو یعنی پیچھے سب میں نماز پڑھ رہے ہیں پھر جب جماعت ہو رہی ہے تو وہ مدنی منع کو وہیں کہا کہ آپ یہیں رہیں میں آگے جا رہا ہوں پھر وہ اپنی صفح پوری کریں گے اچھا اب یہ ہے کہ چونکہ رمضان مبارک روزہ یہ اب ہمارا موضوع شروع ہوا پہلے ہم اس وقت روزے کے مسائل مدنی منوں کو نہیں سمجھا رہے ابھی ہم روزے کے بارے میں ایک چیز بٹھا رہے ذہن میں بیٹھنی چاہیے ایک چیز تو سب کو پتا ہوتا ہے بھائی کھانا نہیں ہے پینا نہیں ہے یہ ہو گیا آپ کا روزہ تو کھانے پینے وغیرہ سے ان کو بچنا ہے تو اب یہ ان کے ذہن میں ہم کھانے پینے سے بچ جاتے لیکن روزہ جو ہے اس کے بارے میں بھی ذہن ہونا چاہیے کیا کہ روزہ صرف یہ منہ کو روک دیا آپ نے کھانے پینے سے صرف یہ نہیں ہے اچھا۔ روزہ میں اور بھی بہت چیزیں ہیں یعنی ایک تو یہ ہے کہ کھانے پینے وغیرہ سے روزے میں رکنا ہے یہ تو ایسا روزہ رکھنے والے کو روزہ دار ہی کہیں گے مگر اس کی برکت پانے کے لیے روزے کا فیض پانے کے لیے اور بھی بہت کچھ کرنا ہے تو بھائی مدھی منو ہاتھ پاؤں وغیرہ کا کیا روزہ ہوتا ہے منہ تو آپ نے روک لیا اور بھی چیزیں روکنی ہے نہیں روکنی آئیے امیر علیہ سنت کا مدنی گلدستہ دیکھتے ہیں میرے لیے سے سوال ہے کہ کیا ہاتھ پاؤں کا بھی روزہ ہوتا ہے جواب ارشاد فرما دیجیے جی ہاں ہاتھ پاؤں کا آنکھوں کا زبان کا سب کا روزہ ہوتا ہے یہاں تک کہ حدیثوں میں تو کہا کہ جو غیبت سے اور اس طرح کے گناہوں کی کہ اس سے نہیں بچتا تو اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی عادت بھی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو تو ویسے بھی کسی چیز کی حاجت نہیں ہے تو یہ ہے کہ مطلب ہاتھ پاؤں کا بھی روزہ رکھنا ہوتا ہے تو ہاتھ پاؤں کے روزے سے مراد یہی ہے کہ ان سے کسی قسم کی نافرمانیاں نہ کرے اور یہ خواص کا روزہ ہے اس لیے وہ زبان کا آنکھ آنکھ سے بدنگاہی نہ کرے زبان سے کسی کا دل نہ حق نہ دکھائے جھوٹ نہ بولے غیبت نہ کرے گالی نہ نکالے بھوکا نہ دے پاؤں سے نہ اور گنا بھری جگہوں پر چل کر نہ جائے کان سے غیبت نہ سنے گانے نہ سنے وغیرہ تو گناہوں سے بچنا ہے روزے میں بخاری شریف کی حدیث ہے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو بری بات کہنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ تعالی کو اس کی کچھ حاجت نہیں کہ اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے ایک اور فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم بہت سے روزے دار ایسے ہیں کہ انہیں روزے سے سوا پیاس کے کچھ نہیں تو بہت سے رات میں قیام کرنے والے ایسے ہیں کہ انہیں جاگنے کے سوا کچھ حاصل نہیں ایک اور میں فرمایا روزہ سپر ہے سپر مانے ڈھال جب تک اسے پھاڑا نہ ہو عرض کی گئی کس چیز سے پھاڑے گا ارشاد فرمایا جھوٹ یا غیبت سے ایک حدیث پاک میں فرمایا روزہ اس کا نام نہیں کہ کھانے اور پینے سے باز رہنا ہو روزہ تو یہ کہ لغو بے حدا باتوں سے بچا جائے کتنے نادان ہیں وہ لوگ جو اپنا روزہ پورا کرنے کے لیے گناہوں بھرے پروگرام دیکھتے ہیں گناہوں بھرے کام کرتے ہیں گناہوں بھرے سلسلے شروع رکھتے ہیں اللہ کریم ہمیں روزے کی روحانیت کو سمجھنے اور اس کی اصل کو سمجھنے کی توفیق عطا کرے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 اللہ کے لیے کھانا بھی چھوڑ دو پینا بھی چھوڑ دو اللہ کے لیے کھانا چھوڑ دو اللہ کے لیے پینا چھوڑ دو یہ کھانا جسم کو چاہیے یہ پانی جسم کو چاہیے اور یہ چیزیں کوئی غلط کام نہیں ہے کھانا کوئی غلط کام نہیں ہے پانی کوئی غلط کام نہیں ہے تو کیسے عجیب سی بات ہے آپ نے کھانا چھوڑ دیا آپ نے پینا چھوڑ دیا گالی جو ہر وقت ہی غلط کام تھا وہ دے رہے ہیں جو جھوٹ بولنا ہر وہ غلط کام تھا وہ کر رہے ہیں غلط جگہ آپ چل کر جا رہے ہیں غلط چیز آپ پکڑ رہے ہیں غلط طریقہ آپ اختیار کر رہے ہیں دیکھیں ایک کام صحیح تھا وہ بھی روزے نے روک دیا تو یہ روزہ ہمیں درج دے رہا ہے کہ غلط کام تو پہلے روک دیجیے سبحان اللہ کہ آپ کے غلط کام کے لیے یہ روزے نہیں ہے کہ آپ غلط کام کرتے جائیں اور یہ صحیح کام جو کھانا پینا تھا پہلے جو بڑے ہیں ان کی بات ہو رہی ہے وہ جو ہے صحیح کام چھوڑ دے اور غلط کام کرے نہیں اچھا، یہ ہے کہ پھر پورے جسم کا روزہ ہو گیا نا جی، جی، زبان جی. کا بھی روزہ آنکھ کا بھی روزہ تو پھر کھائیں گے پیئیں گے تو روزہ ٹوٹ گیا اور پھر آنکھ سے غلط چیز دیکھی زبان سے غلط بات بولی روزے کی برکتیں جو ہے وہ ختم ہوتی پر کم ہونا شروع ہو جائیں گی تو جان بوجھ کر اس طرح کے کام نہیں کرنے اور یہ روسی کا سب سے اہم درس ہے سبحان اللہ جائز چیزوں کے بارے میں آپ کو روکا جا رہا ہے تو ناجائز چیز کے بارے میں کتنا روکنا ہے امی سے لڑائی کرتے ہیں آپ او ہو ابو کو اس طرح بول دیتے آپ آپ کو نہیں آتی شرم پورے سال جب آپ ایسا نہیں کر سکتے تو اب آپ کو زیادہ بچنا ہے اور یوں سمجھیے آپ کی پریکٹس کرائی جا رہی ہے آپ کو مشق کرائی جا رہی ہے کہ آپ نے بھائی بہت ساری غلطیاں کی ہیں اگر تو یہ موقع ہے اپنی غلطیاں صحیح کرنے کا یہ رمضان کا مہینہ ہے مبارک مہینہ ہے میٹھا مہینہ ہے آپ کو نیک بنانے والا مہینہ ہے آپ نیک بن جائیے روزہ رکھیے برائیاں بھی چھوڑیے اور اپنے اعمال کو اپنے کاموں کو اچھا کریں سبحان اللہ ماشاء اللہ تو ہمیں ماہ رمضان سے پیار ہے ہمیں روزو سے پیار ہے نماز سے پیار ہے تراوی سے پیار ہے اور مدنی چینل سے پیار ہے تو پیارے پیارے مدنی منو آپ سلسلہ دیکھ رہے ہیں اب جس انداز سے آپ کی تربیت کی جا رہی ہے آپ تربیت لینے والے بنے ان شاء اللہ تربیت آپ کی ہوتی رہے گی اور ہمارا مدنی مقصد بھی یہی ہے نا ہمارا مدنی مقصد کیا ہے مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے شاء اللہ آئندہ پھر سلسلہ لے کر آئیں گے تو مدنی چینل دیکھتے رہیے اس کی برکتیں حاصل کیجیے آئیے اپنے عدم کا اظہار کرتے ہیں غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے عزوجل اللہ اللہ اپنی بارگاہ میں ہمارے آج کے سلسلے قبولیت کا درجہ دفاع فرمائے اور جس انداز سے امیر سننا چاہتے ہیں اس انداز سے ہمیں سلسلے کرنے کی توفیق فرمائے آمین نبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علام محمد صلی اللہ علیہ وسلم فیضان مدنی مذاکرہ جاری رہے گا انشاءاللہ